میں دعوت دوں گا جناب حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور امیر مرکزیہ شیخ المشائق حضرت اقدس حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی برکاتم العالیہ کا پیغام آپ حضرات کے سامنے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حضرت اقدس سے دو دفعہ فون پہ بات ہوئی حضرت نے اپنا یہ پیغام دیا مجھے یہ جان جان کر خوشی ہوئی کہ کانفرنس میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شریک ہیں اور کل صبح دس بجے سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام مشائق الزام خطاب فرما رہے ہیں آپ کے جوش بلبلا کا سن کر ہرمین شریفین میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو آپ میں موجود پا رہا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائیں اور تمام مقررین و سامعین کی مغفرت و نجات کا ذریعہ فرمائیں سبحان اللہ السلام السلام علیکم